ملک کے نامور عالم دین اور دینی سکالر حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور انشاءاللہ العزیز ان کے بعد جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما حضرت مولانا طاء الرحمان صاحب ایم این اے ان کا بیان ہوگا انشاءاللہ العزیز حضرت مولانا عبد القیوم صاحب حقانی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوت حسنا صدق اللہ مولانا العظیم حضرات اضیاف کرام علماء اعظام طالبان علوم نبوت والین رسالت اور جملہ حاضرین اور سامین وقت بہت مختصر ہے قادانیت کا دجل فریب اور سازشیں سب تم پہ آیا ہیں اس وقت پاکستان محاصرہ میں ہے حرمین شریفین محاصرہ میں ہے امریکہ اوباما نیٹو ان کا ہدف پاکستان پاکستان کے دینی مدارس اور ریونڈ کا مرکز اور ختم نبوت کے سارے مراکز نبوت کا پیغام اور مشن قرآن اور قرآن تعلیمات ان کا ہدف ہیں وہ خانہ کعبہ پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ گنبد خضرہ پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کو بھی تاراج کرنا چاہتے ہیں اور اس میں بنیادی وہ سازشی کردار جاسوسی کا کردار ایجنٹ ادا کر رہے ہیں لوگوں اکادر کے بیانات کی روشنی میں میں اعلان کرتا ہوں ہم کٹ جائیں گے سر دھر سے کٹوا دیں گے جسم کے ٹکڑے کرا دیں گے جسم کے چیتر اڑا دیں گے لیکن ختم نبوت کے ناموز پر آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ اور ہم نے کل بھی قادیانوں کو سبق پڑھایا تھا آج کے دوہل اعلان کر رہے ہیں کل ہمارا کافلہ چھوٹا تھا آج کاروان ہے ساتھی ملتے گئے کاروان بنتا گیا لوگوں ہمارے پاس ختم ربوت کا جھنڈا ہے آگے بڑھتے جائیں گے پہاڑ راستہ دیں گے دریا راستہ دیں گے اور بند راستے کھلتے چلے جائیں گے خط ربوت کا پرچم پاکستان کی پارلیمنٹ پر رہے گا اور انشاءاللہ شاء اللہ خط ربوت کا پرچم افغانستان میں لے رہے گا عراق میں رہے گا لندن میں رہ رہے گا امریکہ میں رہ گا انشاءاللہ ہم مشن کے بنتے ہیں کراچی سے لاہور سے ملتان سے پشاور سے نوشیرہ سے اور گجروالا سے سرگودا سے کافلے کے قافلے آئے ہیں اور آ رہے ہیں علماء کرام قائدین مکرم محترم ہم نے تمہارے ہاتھ پر ختم نبوت کے تحفظ اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے بیعت کر رکھی ہے مال دیں گے آپ دیں گے اولاد کٹوائیں گے جسم کے سینکڑوں کرا دیں گے لیکن گنبد خضرہ کے ناموں کے گنبد خضرہ کے مکین کی ناموز کے ساتھ غداری نہیں کریں گے اور آخری بات وسعت دل ہے بہت وسعت سہارا کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے زیاد بے سکن مجروح ہے زخمی ہے خاک اور خون کے اندر آلودہ ہے تڑپ رہا ہے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے ستر بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں حضرت زیاد بن سکن ان کی ہڈیاں توڑ دی گئی چامڑی ادھیڑ دی گئی آنکھیں بند ہیں زندگی کی آخری رمک باقی ہے اچانک آنکھ کھولے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے منور مقدس چہرہ پہ نظر پڑی جسم اور زندگی کی رگوں میں اس کو محبت کا خون دوڑنے لگا اپنے آپ کو گرم ریت پر گسیٹ کر لہو لوہان جسم خاک اور خون کے اندر آلودہ جسم ہڈیاں چورا چورا اپنے آپ کو گھسیٹ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا کر اپنی جان جان آفرین اپنے اللہ کے حوالے کر دی اور زبان حال سے کہا تیرے میں راج تو لوہ قلم تک پہنچا بولو سبحان اللہ تیرے میں راج تو لوح قلم تک پہنچا میری میں راج میں تیرے قدم تک پہنچا ہمیں اللہ نے ختم نبوت کا سٹیج دیا دفاع ناموں سے رسالت کا کام دیا یہ پیغمبر کا قدم ہے انشاءاللہ جسم سے جان نکل جائے جسم کے چیترے اڑا اڑا دیے جائیں اور ہمارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں ہم ناموں سے رسالت کا دامن نہیں چھوڑیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين